نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس کتاب کی دو آیتیں نازل کیں اور انہی دونوں آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل تین راتیں پڑھی جائیں گی ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیاسی یہ حدیث صحیح ہے